یہ بھیڑ جس کی کھاڑ جا رہی ہے الحمدللہ یہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے قربانی پیش کی گئی ہے اس کی عمر تقریباً دو سال ہے اور اس کو بڑے پیار سے ہمارے اسلائی بھائیوں نے پالا تھا اور اس کے قریب جو بکرا قربان کیا گیا وہ الحمدللہ میری طرف سے قربانی پیش کی گئی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے جنہوں نے بارگاہ رسالت میں قربانی پیش کی ان کی بھی قربانی قبول ہو اور ہم سب کی قربانیاں اللہ تعالی قبول فرمائے آج یوم نہر ہے اور آج کے دن سب سے افضل عمل یہی ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کیا جائے اور کا کیے جانے والے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرے اس سے قبل اللہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی قبول کر لی جاتی ہے قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے اس میں دکھاوے اور ریاکاری شامل نہ ہو اور آسان سے آسان طریقے سے اس کو ذبح کرنا چاہیے کہ تکلیف تو ذبح ہونے میں ہوتی ہے لیکن اس کے اضافی تکلیف دینے کی شرم اجازت نہیں جیسے بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا حرام مغز کاٹ دیتے ہیں جس کو کوڑی کرنا کہتے ہیں اور پھر گردن بھی اس کی چٹکا دیتے ہیں اور ابھی اس میں جان باقی ہوتی ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے ذبح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے جب اس کا تڑپنا موقوف ہو تڑپنا ختم ہو جائے اور آپ کو سو فیصدی یقین ہو جائے کہ اب اس کی روح نکل چکی ہے صرف اس وقت اس کی کھال اجڑنا شروع کیجیے دیکھیے اسکوٹر والے بھائی نکلنا چاہتے ہیں تو ان کو راستہ دیجیے اور راستہ گھیر کر نہ کھڑے ہوں بلکہ سائڈ پہ کھڑے ہوں کیونکہ یہ سڑک جو ہے یہ چلنے والوں کا حق ہے اس کو بلا اجازت شروع راستے کو بند کرنا جائز نہیں ہوتا گھڑی والا پہلے کرتا ہے خرید بائی خرید سے کر کرو کریم یا رب جی بچا یہ میں نے اچھا لا الہ الا اللہ جزاک اللہ پچھلے سال پچھلے سال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 کی کھال ادھیری جا رہی ہے ذرا قربانی کا جانور دکھائیے گا جس کی کھال ادھیری جا رہی ہے بابا آپ کی آواز نیچے جو قصاب ہیں جو گوشت کے بنائیں گے کھال ادھیر رہے ہیں ان تک بھی اس وقت آپ کی آواز براہ راست پہنچے گی نیچے کے اسلام بھائیوں تک بھی پہنچے گی تو یہ کھال ادھیرتے وقت کیا کیا احتیاطیں کھال ادھیرنے والے کو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے یہاں قربانیاں ابھی ہوں گی یا ہو رہی ہیں یا کل ہوں گی وہ ان احتیاطوں کو بھی ملوز رکھیں ذرا یہ قربانی کا جانور دکھائیے گا جن کے یہاں کھالیں ادھیری جا رہی ہیں ہمارے مدی جنہ کے ناظرین کو بھی دکھائیں صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد ان کو کھال اترتے ہوئے ذرا دکھائیے جو یہ کر رہے ہیں تھوڑا زوم کریں وہ تھوڑا زوم آؤٹ کریں یہ باپا یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے یہ جو جان پکڑ کر جو یہ توڑ رہے ہیں اس کے متعلق اور ابھی کیا احتیاطی کیونکہ آپ نے تو ان کو ٹھنڈا تو ہونے دیا تھا ہاں ٹھنڈا ہونا تو ضروری ہے اس کے پہلے تو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اس کے ہاتھ پیر وغیرہ یا کھال ادوڑنے کی اجازت نہیں بلکہ وہ چھری رکھ دی جائے اور کٹے ہوئے گلے پر ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے آپ کے زخموں پر ہاتھ رکھے گا کوئی تو تکلیف ہوگی نا تو یہ بے زبان کس کو فریاد کرے گا آپ تو چیخے مار لو گے کسی کو مطلب اس کو روک دو گے ہاتھ سے یہ تو اس میں اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور اس کو ٹانگیں بھی اچھالنے دی جائیں کیونکہ جتنا یہ ٹانگیں اچھالے گا نا اتنا اس کے اندر کا خون باہر نکلے گا اور اگر ٹانگوں کو ایک دم جکڑ دیا گیا تو پھر وہ خون کم باہر نکلے گا اور اندر رہ جائے گا جو کہ وہ مضر صحت بھی ہے تو اس لیے وہ خون اس کا نکلنے دینا چاہیے اور یہ بکرا جب ذبح ہو جائے نا تو پھر تھوڑا ہٹ جانا چاہیے کیونکہ شروع میں تو اکثر یہ میں نے نوٹ کیا کہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب یہ ہوش آتا ہے تو ٹانگے اچھالنی شروع کرتا ہے اس سے قریب کے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو لگنے کا بھی چوٹ لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے وہ نہ کہ خون اڑنے کی صورت میں کپڑے بھی نجیس ہو سکتے ہیں کیونکہ زبا کے وقت نکلا ہوا خون جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اس میں اس سے بچ کر چلنا چاہیے پاؤں بھی اس پر نہیں پڑنا چاہیے اور راستہ اس طرح نہ گھیرا جائے قربانی کرتے وقت کہ کسی چلنے والے کو تکلیف ہو یا گاڑی گزرنے کا راستہ ہو تو گاڑی کو بھی گزرنے دیا جائے اس کا راستہ تنگ نہ کیا جائے ورنہ حقوق عامہ تلف ہوں گے بلا اجازت شرعی ایسا کرنے سے عام لوگوں کے حقوق تلف ہوں گے کہ راستہ سب کے چلنے کے لیے اور کافی خون گلی میں بکھر گیا تھا تو یہ چلنے کا راستہ ہے اس پہ گاڑیاں کاریں اور سزوکیاں اور اسکوٹر گزرتی ہیں یہاں سے سائیکلیں بھی گزرتی ہیں تو کوشش کیجیے کہ یہ خون یہاں صاف ہو جائے جو راستے میں تاکہ کوئی پھسل کر گرے نہیں اور گاڑی چلنے کی صورت میں کسی پر اڑے اور کسی کے کپڑے نہ پاک نہ کرے کھال ادھیڑنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کھال میں کٹ نہ لگے کیونکہ کٹ لگنے سے کھال کی قیمت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 دیتے اسی طرح قربانی کے جانوروں میں بھی احتیاط فرمائیے اور عام دنوں میں اگر کسی کے میں کا ہو یا عقیقے کا ہو تب بھی اس میں احتیاط فرمائیے اور کھال اسی احتیاط سے اتاریے اور قربانی کے دنوں میں کھالوں کے ذریعے ہمارا وطن عزیز کافی زر مبادلہ کماتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہاں کی رعایت کا بھی فائدہ ہوتا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو اس لیے وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی وفا شعاری ہونی چاہیے کیونکہ اپنے ملک کو ورنہ کھالیں اگر غلط طریقے پر کاٹیں گے تو ہمارے ملک کے زر مبادلہ کو بھی نقصان پہنچے گا تو جہاں جہاں کھالیں بکتی ہیں وہاں احتیاط یہ کھالوں میں کٹ نہ لگے اس کی کرنی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 دکھایا جا رہا ہے اب اسے ذبح کیا جائے گا بابا اس کے لیے دعا پڑنی ہے جی جی انشاءاللہ شاء اللہ ابھی امیل سنت اس کے لیے دعا پڑھیں گے اور اسے بھی ابھی ذبح کیا جانے کیا جا رہا ہے سمیہ بارہ بسم بسم الرحمن الرحمن من من فطر السماوات وما ان فلا نس محیام لا شری کا لہو و بدال کا میرتو وا منل مسلم کنجی طرف جائے کنفرم یہ اچھا ٹائم کے بعد یار یعنی دعا پڑھنی بھی خدا ہے دبا کرنے سے پہلے ہے ہلو تو لٹائن جو بھی لکھے لو میرے خدا لٹائے نا چھری پھیر دیجیے صلی اللہ تعالی علی محمد اللهم تقبل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كما تقبلت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 اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر گنبد خزرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا گنبد خزرا کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلا ہو سب غلاموں کا بلا وہ سب کریں طیبہ کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے بلوائیے نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے ہو میسر بات پھر آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاة تو سلام يا رسول الله تو سلام عليك يا حبيب الله تو سلام عليك يا یا رسول الله الصلاة تو سلام يا حبيب الله بھائی کن کی جی طرف سے بولی ہے چارجنگ ہے اور جی طرف سے کن طرف بھولی ہوئے علی رضا کے فون کر لوں جی، چار سنگھ محبوب ل مشہور ان سے شاہ جی بنا جی کتا مزہ رہے بلا جھنڈا شہر کے نام ہے شاہ جی اب ان شاء اللہ چار سینگ والا دمبا اللہ جل کی جناب میں قربان کیا جائے گا یہ بھی ایک قدرت کا شاہکار ہے دیکھیے اس کو اللہ تعالی نے چار سینگ عطا فرمائے کتنا خوبصورت اور پیارا جانور ہے اور بہت شریف ہے یہ ضلع جنگ کے ایک بزرگ شاہ جیونا محبوب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے یہ دمبا ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ دمبا ہو یا بکرا ذبح ہونے سے پہلے اس کے بال اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی جبکہ قربانی کی نیت سے خریدا ہو اگر کسی نے اون وغیرہ اتار بھی لی تو اس پر واجب ہے کہ وہ رائے خدا میں خیرات کر دے نشانی کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا البتہ جب اس پر چھری پھر جائے تب اگر اون اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے اور اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے بلکہ اس کی کھال بھی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے تو اس کو لٹا دیجئے اس طرح لٹائیے کہ قبلے کی طرف اس کا بھی رخ ہو اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو کہ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہی ہے قربانی کا ہو یا ویسے ہی جانور ذبح کیا جائے ذابح یعنی ذبح کرنے والے اور دونوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر لا الہ الا اکبر اللہ اکبر با الحمد الله الله أكبر أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله والله أكبر أكبر ولله الحمد اس کو لٹا دیا ہو تو مجھے بتا دیجیے تاکہ دعا پڑھ سکوں یوں یوں تو تو جانور کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے مطلب کیا نیت کرے یوں تو مزہ آ رہا ہے کہ چار سنگھ والا یہ دمبا ہے تو کیا اس میں کوئی ایسی نیت ہے جس سے فواب ملے اللہ تبارہ کا بات کی قدرت پر غور کرے عجائبات قدرت پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دو سنگھ والا پیدا کرے چار سنگھ والا پیدا کرے بارہ سنگھا بھی تو ہوتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ بارہ سنگا جو کہ مشہور ایک جانور ہے تو وہ اگرچہ حلال جانور ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ وحشی یعنی جنگلی ہے اور جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور اس یعنی قربانی کا تماشا دیکھنا تو مناسب نہیں ہوتا اس لیے سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے انسان بنایا اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا اور مجھے ذبح کیا جا رہا ہوتا اور سب میرا تماشا کر رہے بنا رہے ہوتے تو مجھ پر کیا گزرتی تماشے کا تو ایسا ہے نا کہ اب بچوں کی بھی اس کو مطلب بچوں کی بھی عید بولتے ہیں کہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تالیاں تالیاں بھی بجا رہے ہوتے ہیں بہت بہت اچھا نہیں کرتے ہو مناسب نہیں بچوں کو پھر کیسے دینا تو کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا بڑوں کا ذہن ہے تو بچوں کو کیا دینا جی، جی۔ بات آپ کی صحیح ہے بچے کیا بڑے بےچارے زیادہ تماشا بناتے ہیں بچے تو وہ زندوں کو اب یہ چار سینگ والا دمبا لٹا, دیا گیا ہے انی وجہ انی وجہ تو وجہ علی فطور السماوات والارض حنیفا وما وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا شریک لہو و بذالک امرت و من المسلمین اس کو ذبح کر دیجئے اللہم تقبل من محبوب عالم شاہ جیونا کما تقبل من خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وسلم کا محمد صلی دن سن لوگ وسلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله دیکھیے یہ زبان کے بعد بالکل ہل نہیں رہا بے ہوش ہو گیا ہے لہٰذا اس کو یہ نہ سمجھے ٹھنڈا ہو گیا دور ہٹ جائے غالبہ انکڑی بھی ٹانگے اچھالے گا اور ٹانگے اچھالنا اس کا مناسب بھی ہے تاکہ اس کے اندر جو جسم میں خون ہے وہ باہر آ جائے اپنا وجود بچائیے کہیں چوٹ نہ لگ جائے اور آپ کے کپڑے خون آلود نہ ہوں بھائی یہی ڈائریکشن رکھیے گا تھوڑی دیر کے بعد یہی ہاتھ ہلا یہی پیر مانا شروع کرے گا اور اس کے یہ دونوں پیڑ ہلنا ضروری ہے تاکہ اندر کا خون باہر نکل آئے لہذا زیادہ گہرائی تک جمع نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں اب دیکھیے ہوش میں آ چکا ہے اور برابر تڑپے جا رہا ہے تو اس طرح اس کا خون جو ہے وہ بدن کا باہر نکل رہا ہے اگر خون اندر رہ جاتا تو مضر صحت ہوتا ہے اب یہ جتنا خون کٹے ہوئے گلے سے باہر نکل رہا ہے یہ ناپا کے اس سے اپنے کپڑے بچائیے اس کے پاؤں مت پکڑیے اس کو تڑپنے کی اجازت دے دیجیے اپنے اپنی جان بچائیے یہ جتنا تڑپے اتنا کھانے والوں کے لیے مفید ہے گوشت کھانے والوں کے لیے بلکہ بڑے جانور کی بھی ایک ٹانگ کھلی رکھنی چاہیے کم از کم ایک ٹانگ تین ٹانگ باندھے ایک ٹانگ کھلی رکھے تاکہ وہ پچھلی پچھلی ٹانگ کھلی رکھی جائے تاکہ وہ خون اس کو ہلائے اور باہر کا خون جو ہے نا کٹے ہوئے گلے کی طرف دھکیلے گا اس طرح اور وہ خون باہر آ جائے گا آج کل چار ٹانگیں باندھی جاتی ہیں تو بہتر ہے کہ پچھلی ایک ٹانگ نہ باندھی جائے مدنی چینل کے ناظرین جو مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کو بذریعہ S M S Madani channel پر آپ ایس ایم ایس کا نمبر نوٹ کر لیں آپ فوراً ایس ایم ایس کیجیے آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات اور ان شاء اللہ تعالی یہ ایس ایم ایس ہم تک پہنچا دیا جائے گا امیر نے سننے سے آپ جو سوال کرنا چاہیے وہ ایس ایم ایس کر دیں یا آپ کال ریکارڈ کریں اگر کال ریکارڈ کی سہولت ہے تو مدنی چینل کی مجلس کال ریکارڈ کا بھی نمبر دے دیں اور آپ کے سوالات ان شاء ہمیں یہاں پہنچ جائیں گے آپ کی آواز ہم آنر نہیں کر سکیں گے مگر آپ کا سوال امید ہے کہ ہم تک پہنچ جائے گا اور شاء اللہ وہ سوال امیل سنت سے کر دیا جائے گا آپ کو کوئی پیغام دینا ہو آپ کو کوئی تاثرات دینے ہوں تو آپ اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے رابطہ کیجیے یہ ایس ایم ایس کا نمبر ہے اگر کال کی سہولت ہو ریکارڈنگ کی تو نمبر دیجیے گا ورنہ ایس ایم ایس کے ذریعے آپ چاہیں تو ہمیں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہو او سمیا نہیں مدینہ کوشش کرنی المدینہ چلو ہاں۔ ہاں۔ پہنچے السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول اللہ خ چاہنے والوں کی ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے کا شہادت کا مدینے میں عطا ہو جائے جام کا شہادت کا مدینے میں عطا ہو جائے جام چلوائے محبوب میں انجام میرا ہو بخیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلا ہو سب غلاموں کا بلا ہو سب کرے پائبا کسے سلا تو سلام یا رسول اللہ سلا تو سلام کا یا حبیب اللہ سلا تو سلام یا رسول اللہ سنا تو سلام علیکہ یا یعنی افلت و سلام والی یا رسول اللہ افلت و سلام والی کا یا حبیب اللہ سوری بھائی نشا پل مجھے غلبات یا خدا نفس شیطان پر مجھے عطا کر یا خدا نفس شیطان پر مجھے غلبہ پا کر یا خدا اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلا ہو سب غلاموں کا بلا ہو سب کریں کرے کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر فلا تو سلام علیکہ کا یا رسول اللہ فلا تو سلام علیکہ کا یا حبیب اللہ فلا تو سلام علیکہ یا رسول رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله پپا جان یہ لبیک کے بارے میں عوام میں ہے کہ پڑھتے ہیں تو یہ تقدیر تشریح اس طرح میں تکرار اس حوالے سے تھوڑا مدنی پھول کو فرما یہ دراصل عید کی نماز جاتے ہوئے تو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تقبیر تشریق مستحب ہے اور پانچ دن نو ذوالحجت الحرام کی فجر سے لے کر تیرہ کی عصر تک بھی وہ جماعت مسنونہ کے بعد پڑھی جاتی ہے اور ایک بار تو بلند بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے سلام پھرنے کے بعد تین بار بلند آواز سے پڑھے یہ بہتر ہے تو اب یہ ان دنوں یہ ایا میں تشریق ہے یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں ہم کو مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں لطف آتا ہے ذکر اللہ کی نیت ہاں ذکر اللہ بے شک یہ ذکر اللہ کی نیت ہونی چاہیے اور اللہ اکبر یہ بہت افضل ذکر ہے اللہ اکبر کہنے سے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بابا یہ ایک ایس ایم ایس آیا ہے آپ کو سلام کا ہے علیکم علیہ السلام اور کہہ رہے ہیں کہ اس وسوسے کا علاج کے قربانی کے بجائے رقم خیرات کر دی جائے تو اس میں زیادہ فائدہ لگ رہا ہے اس کا کیا جواب ارشاد فرمائیں گے وہ حدیث میں کہ دس یوم النہر دس الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے پیارا کوئی عمل نہیں تو جانور جب ذبح کیا جاتا ہے یوم النہر کو یعنی آج جیسے دس الحرام ہے تو اس کو جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو اب ایک حدیث سے پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عظمت نشان سے تو یہ ظاہر ہوا کہ آج کا افضل ترین عمل احرا کے دم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون بہانا ہے تو اب یہ کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عقل کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا جائے کہ جو یہ فرمائے وہی درست ہے ہماری عقلیں جو سوچتی ہیں وہ غلط ہے ورنہ تو پھر یہ کہ صرف یہ قربانی کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں آج کل شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے صرف کیے جاتے ہیں اور لاکھوں روپے کی روشنائیاں کی جاتی ہیں لاکھوں روپے گھروں میں فرنیچر بسائے جاتے ہیں تو اس وقت یہ غریبوں کی یاد کیوں نہیں آتی کہ چلو بھائی غریبوں کو دے دو وہ واقعی کار ثواب ہوگا کہ آپ اپنے گھر کو سجانے کے بجائے کسی غریب کا دل سجا دیں اس رقم سے کسی بے روزگار کو روزگار پہ لگا دیں اسی رقم سے شادیوں پر پچاس پچاس لاکھ بن کروڑ کروڑ روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں تو اس پر غریب یاد آنے چاہیے اور غریبوں کی بگڑی بنا دینی چاہیے کہ نہ جانے کتنے غریبوں کا پیٹ بھر جائے اس سے اور کتنے غریب روزگار پہ لگ جائے تو جہاں اللہ کی رضا کے کام متعین ہو چکے وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے اب جیسے حج ہے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں ہر سال اب کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ حج کے بدلے یوں کر لو تو یوں کر لو تو اس کا یہ نہیں کہ مانی جائے گی بلکہ اس کی جگہ پر جس پر حج فرض ہے اس کو حج ہی کرنا ہوگا بلکہ کسی اور کو بھی حج نہیں کروا سکتا کہ چلو پیسے بچانے کے لیے کسی مکے شریف میں رہنے والے کو بول دیا کہ میرے حج کر دو نہیں بلکہ جس پر حج فرض ہے اور جب تک اس کے شرائط نہیں پائے جائیں اس وقت تک حج البدل بھی نہیں کروا سکتا اب ابا اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم مطلب کہ قربانی کا جو معاملہ ہے اس میں مطلب ہم اپنے بچوں کے شادی میں خرچہ نہیں کرتے اور ہم یہ بھی نہیں کرتے یہ بھی نہیں کرتے اب تو آپ قربانی کے جانور کی بجائے خیرات کر دو تو کیا جواب دیں گے آپ اس کو ایسا کوئی سامنے تو آئے پہلے اچھا پہلے سو پچاس ایسے لاؤ تو صحیح کہ جنہوں نے اعلان کیا ہو اخبار میں خبریں دی ہوں میڈیا پر ہائی لائٹ کیا ہو کہ ہم سو افراد ایسے ہیں کہ ایک ایک کروڑ روپئے شادی پر خرچ کرنا چاہتے تھے اور یہ اب ایک ارب روپے بن گئے اور ہم یہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی شادیاں وہ سادگی سے کریں گے ایک سو تو میں نے بہت مبالغہ کیا ایک بھی ایسا آئے تو صحیح خالی رائے خدا میں قربانی کی رقم ہی آپ کو اس وقت ہی غریب یاد آتے ہیں پہلے یاد کو آئی تو تو یہ سو کیا اگر سو کروڑ بھی آ کر اپنے شادیوں کی رقم غریبوں کے لیے وقف کر دیں گے نا تب بھی وہ قربانی کرنا ہی اب زیادہ ضروری رہے گا جس پر واجب ہے اس کو رائے خدا میں وہ خون بہانا ہی پڑے گا احراق احراق کے دم کرنا ہی پڑے گا یعنی خون بہانا ہی پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جس کام کا حکم دیا اس میں ہم رد و بدل کرنے کے مجاز نہیں پاپا یہ تو جانور قربان نہیں کیا اور صدقہ کے بارے میں سوال ہوگا کہ غریبوں کی مدد کر لیکن اگر کوئی قربانی بھی کرتا ہے پچیس ہزار کا اگر جانور لے آیا اور دس ہزار روپے اگر غریبوں میں تقسیم کر دے تو یہ صورت کیسی پاپا یہ جائز تو ہے لیکن افضل یہی ہے کہ پچیس ہزار کا جانور قربان کرے اس لیے کہ عمدہ جانور قیمتی جانور عمدہ گوشت والا جانور یہ زیادہ ثواب کا حامل ہے تو اس لیے اب وہ ساری رقم جو ہے رائے خدا میں خوش دلی کے ساتھ خون بہانے میں صرف کر دے تو مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا بابا اب وہ یہاں اس روز اللہ تعالی کی رضا کا بہترین اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانور قربان کر دیا جائے تو اس پر اللہ کی راہ میں پیسہ قربان کیا جائے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت جس کام کے لیے اپنی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کا فرمایا اسی وقت اس کے رضا کے لیے مال خرچ کرے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا بے شک یہ پھر آہستہ آہستہ بولیں گے مسجدیں بھی مت بناؤ خالی میدان میں نمازیں پڑھ لیا کرو اتنی عالیشان مسجدیں بناتے ہو کروڑوں روپے کی یہ بھی غریبوں کو دے دو وہ بھی غریبوں کو دے دو تو آپ تو پہلے نکلو اتنے اتنے بنگلے بنا کر ولا بنا کر رکھے ہیں دو دو آدمی پورے پورے ولا کو گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مطلب ہے نا کہ پلازے بناتے ہو تو آپ جگیوں میں رہو اور یہ بچی ہوئی رقم غریبوں کو دے دو تو کوئی تیار نہیں ہوگا اپنا فلیٹ کیا ایک کمرہ بھی نہیں دے گا غریب بےچارے چوکی دار کو رکھتے ہیں تو کوٹڑی دیتے ہیں چھوٹی سی بالکل بیکار سی جگہ اور خود بہت بڑے ولا میں رہتے ہیں تب کسی کو غریب یاد نہیں آتا کہ یہ بیچارہ غریب آدمی یا اپنے ماں باپ سے دور بال بچوں سے دور پچیس گھنٹے دن رات آپ کے گھر کا پہرا دیتا ہے آپ کے ولا کا پہرا دیتا ہے جان خطرے میں ڈالتا ہے کہ ڈاکو بھی آئے گا تو پہلے یہ نشانہ بنے گا اور آپ اپنا وہ ڈرائنگ روم یا اپنا جو بیڈ روم بند کر کے اے سی چلا کر مزے کی نیند لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے پچیس لاکھ روپے کے کمرے میں اور ہر طرح کی آسائشوں والے کمرے میں آپ سوئے پڑے ہیں خوبصورت پلنگ پر اس وقت یہ غریب چوکی دار آپ کو یاد نہیں آتا کہ اس کو کھانا بھی بچا ہوا ٹوٹا پھوٹا دیتے ہوں گے اور خود اچھا اچھا عمدہ کھانا کھاتے ہوں گے تب یاد نہیں آتے غریب آپ کو غریب چوکی دار یاد نہیں آتا جو بےچارا آپ کے لیے جانے قربان کر رہا ہے واقعی جان قربان ہو بھی جاتی ہے مار ہار ایسی خبریں سننے کو ملتی ہے کہ چوکی دار کو گولی مار کے ڈاکو لوٹ کر چلے گئے تو غریب تو ہر جگہ پر یاد آنے چاہیے نا خالی یہ قربانی کے بکرے کے دن پر آپ کو کیوں یاد آ رہے اور جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتا وہ غریب ان دنوں گوشت کھا لیتا ہے اس کو تو یاد کرو ایک ہمارے اسلائی بھائی ہے بےچارے جو جن کی تنخواہ بہت تھوڑی وہ بےچارے مطلب یعنی کہ مجھے ان کی اطلاع ملی کہ وہ سال میں صرف قربانی کے دنوں میں بولا ہم گوشت کھا سکتے ہیں باقی ہم گوشت کھا ہی نہیں سکتے سچی وقت سچی بات کر رہا ہوں مجھے ہمارے ایک بھائی بولا ہمارے یہاں ایک اسلامی بھائی ہے ہمارے تعویذات کے بستے پر بیٹھتا وہ فی سبیل اللہ خدمت کرتا ہے اور مختصر سی اس کی اس وقت جب سنی تھی بات چھ ہزار روپے تنخواہ دی بال بچے ادارے چھ ہزار روپے پورے کیسے کرے وہ تو گوشت بولا ہم صرف قربانی کے دنوں میں کھاتے ہیں قربانی کا آ جاتا ہے کھا لیتے ہیں رونا آتا ہے ریسوں پر کہ ایسوں کی امداد ہونی چاہیے غریبوں کی ہاں لیکن یہ کہ اپنے کروڑوں روپے کا ویلا لے کر بیٹھے اے سی روم میں اے سی کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی اب یہ بولیں گے اور پھر بولتے ہیں کہ غریبوں کا بکرا غریبوں کو بکرا دے دو اپنا قربانی مت کرو پیسہ غریبوں کو دے دو وہ ہم نے بھی وہ اے سی ایئر کنڈیشن روم سے نکلو اور ویلا اور ایک سادہ خریدو اور غریبوں کو دے دو نا اللہ تمہیں جنت میں محل دے گا خوش دلی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ بولے گا بھائی ایسی کیا بات کر دی ہمارے ویلا بھی بکوا رہے ہیں ہمارے گھر بکوا رہے ہیں یہ کر رہے وہ کر رہے آپ نہیں کہہ رہے خیر بھائی ٹھیک ہے ہم نے ایک مشورہ ہی دیا تھا نا آپ کو میں تو میں بھی مشورہ ہی دے رہا ہوں اب یہ کیا ہم اپنے بنگلے بنگلے سب کے کیا بنگلے گنگلے ہو جائے ہم لوگ اور کیا تو بنگلے سوچو نا بکرے کیوں سوچ رہے ہو ہم رائے خدا میں قربانی دیتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں نا میں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں نا کہ جب یہ قربانی کے بکرے کے پیسے آپ کو غریبوں کی ہمدردی یاد دلا رہے ہیں تو اپنے ولا پر بھی نظر کر لو اس کی رقم بھی غریبوں کے لیے کیوں آپ کو جی نہیں کرتا چلو قربانی کا ہو گیا لیکن غربا کی مدد کی کوئی صورت مدد اچھا. کرنی چاہیے زکوٰۃ فطرہ غریبوں کو دیا جاتا ہے ویسے اللہ کا اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو خوب رائے خدا میں لٹاتے ہیں آخر غریب پل ہی رہے ہیں بھوکے تو نہیں مر رہے بے شمار سماجی ادارے لگے ہوئے ہیں غریبوں کی خدمت پر اور ایسے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جو جن کے غریبوں کے راشن بندے ہوئے ہوتے ہیں باقاعدہ الحمد للہ ایسی بات تھوڑی ہے اربوں روپے کی زکات نکلتی ہے اور غریب غریبوں کا اس سے گزارا ہوتا رہتا ہے اتنے دینی ادارے چل رہے ہیں اتنی مساجد چل رہی ہے تو آخر مسلمان رائے خدا میں خرچ کر رہا جبھی تو یہ سب چل رہے ہیں واللہ تعالی و و صلی اللہ تعالی تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی علی صلی اللہ محمد مدینہ جی ماشاء اللہ وعلیکم السلام باپا آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ مدنی منع ہوں منی ہوں چھوٹے بچوں کو بہت پیار فرماتے ہیں اس میں آپ کیا نیت آپ کی مد نظر ہوتی ہے اور آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں عموماً میری نیت یہ ہوتی ہے کہ بچے کی ایک تو دلجوئی ہوتی ہے اس سے خوش ہوتا ہے نیگر ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ جس کے بچے کو پیار کروں گا نا یہ میرا حسن اس کے ماں باپ خوش ہوں گے اور عزیز اور رشتہ دار دادا دادی نانا نانی ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں تو اس مسلمان کا دل خوش کرنا کار ثواب ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے اور بار ایسا ہوتا تھا کہ اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے چھوٹے بچوں کو یہ تو بچہ سویا ہوا ہے اس کی دل جوئی تو اس صورت میں ہوگی کہ جب یہ بڑا ہوگا اور اس کو جب کہا جائے گا تب شاید دل جوئی ہو اب اس کی دل جوئی تو معلق معلوم ہو رہی ہے ان کے ابو مسکرا رہے ہیں تو یہاں دل جوئی کی یہ علامت موجود ہے کرینہ موجود ہے واضح کرینہ خلیل اس کے ابو چاہ رہے ہیں کہ ان کے اور بیٹے خلیل کو بھی پیار کیا جائے اللہ ماشاء اللہ خلیل تو مزے نہیں بولیے میں آئے واہ ہلال دیکھو ہلال کیا کرتے ہیں کھولتے ہیں نا کھانے کے لیے ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو منا مدنی منا ماشاء اللہ نام جمیل رضا محمد نام اور جمیل رضا ماشاء اللہ کہ پڑھے پڑھے کچھ پڑھ تو جاؤ اچھا اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر اکبر اکبر لا الہ الا امات لائی لائی اللہ میری کالی ڈائری فیل کو بولیں گے تو لے آئیں گے نام لکھے گا وعلیکم السلام ماشاء اللہ اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ادوکھو نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اللہ مسلح اللہ محمد اللہ صلی علی محمد اللہ محمد محمد اللهم صل على محمد اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درو تم پہ بھیجو سلام پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے اللہ صلی علی محمد اللہ صلی ادا محمد محمد محمد محمد اللہ صلی علی محمد پہ آ جاتا جب نام جنا منہ میں گھل جاتا ہے سہ دینا بجد میں ہو چوم لیا کرتے ہیں اللہ صلی علی آلہ محمد اللہ علی محمد محمد موہم محمد محمد محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله ہاں، حاجی عمران وسلم ہاں، عمران اچھا، اللہ علیہ وسلم صلی سلو علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ کھاتے ہیں سیدا چلا دے ہے ہے سلے علیہ وسلم الحلام سل سلام کے رسائی آتے یہ ہے اور آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل مگر ہوئے تھے نئے رالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے باہر گئے شادیاں مبارک جمل کو آبادیاں مبارک مرد پر اپنی اپنی لے میں بولتے تھے وہاں سے پر جہاں زمین میں رجگیت شادی بچی دو میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نب ہاتھ ادھر سے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی یہ ارش تک چار چھٹ کی وہ رات کیا جگمگار جگہ جگہ آئی دے نئی دلد کے پبن میں گاوا نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے سج کے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بلاؤں کے نظر میں دولا کے پیارے چلوے حیا سے سر چکائے سیاہ پر دے کے منہ پر جلے دانت کے تھے خوشی کے بادل امڈ کمند دلوں کے داؤس رنگ لائے ہنر مائے ناس کا سماتا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوم میلا بزر کا جھومر کے آ رہا کان پر جلک کر پہار پر سے تو موتی جڑ کر حسیم کی گود میں بھرے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کیا کیسی مت کٹی تھی کمر ہو کن کے راہ گزر کی نہ لایا کہ مرتے سے مر سے سب دیکھ دام دے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر ہو کن کے راہ گزر کی نہ لایا کہ مر یہ داغ سب دیکھ داغ ہے کروڑ کروڑ منزل میں چل بندے اپیلا رارو بدلی یہ نور کے چل کے آلو تے پسرے کس کی رسائی کسرے جنا تک کس کی رسائی بسرے جنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ ہو گئے گے کا سنا دے یہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دی من مولا پالیو سلند من ابالا ادی بیگا فائدے گل مولا پال سلند میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ قصیدہ بردا شریف ہے اور بردا عربی میں چادر کو کہتے ہیں امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مشہور زمانہ قصیدہ ہے آئیے مل کر اس نیت سے پڑھیں کہ امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے فالج سے فالج کے مرض سے شفا ملی ہم نیت کریں اس نیت سے پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسمانی اور روحانی سارے امراض اس قصیدے کی برکت سے دور فرمائیں پڑھیے مولا یا صلی وسلم من ابد نا حدی بی کا خیرل مولا کے کل وسلم میں مولایا سوالی وصل ای من ابد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال اقتحيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہیں محمد سيد الكونين وثقالين محمد سيد الكونين وثقالين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولايا صل وسلم دائما أبدا على النبي بك خير الخلق كلهم يا ربي جم عن طلبنا منك مغفرة يا ربي جم عن طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعاني مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير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 اور امبیل سنت کی بارگاہ سے مدری پھول بھی آپ کو دیے جائیں گے وہاں تیاری ہے اسٹوڈیو کی طرف تو ہم اسٹوڈیو کی طرف چلیں تو کچھ دیر ایم سی آر سے آپ انہیں کو سلسلہ دکھائے اور ان دا مین ٹائم اسٹوڈیو سے ان کو آنر کریں سلو الحبیب